حضرت حبیب بن سالم رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک مرد پیش کیا گیا جس نے اپنی بیوی کی لونڈی سے مباشرت کی تھی حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کے بارے میں وہی فیصلہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے پھر فرمایا اگر عورت نے مرد کو لونڈی سے مباشرت کی اجازت دی تھی تو میں اس مرد کو سو کوڑے لگواؤں گا اور اگر اس نے اجازت نہیں دی تھی تو میں اسے سنسار کروا دوں گا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اکاون